سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں کی ترکوں سے جنگ نہ ہو جائے یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے چہرے ڈھالوں کی مانن ہوں گے جن پر چمڑا وغیرہ لگایا گیا ہو اور ان کا لباس بالوں کا ہوگا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار تین سو تین